اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ زندہ جاوید ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اس کے علم میں سے وہ لوگ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی حکومت آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے اور وہی بہت بلند بڑی عظمت والا ہے